فاسق کے لیے جنازہ نہیں اس کی قبر پر بھی نہیں جانا مومن کے لیے غسل بھی ہے مومن کے لیے کفن بھی ہے مومن کے لیے جنازہ بھی ہے مومن کے لیے کفن

نہیں دے گئے چڑکا نہیں مارنیا مکن تو بعد دفن تک چڑکا کیوں مار دو

رسول ہل کریم دوستو بزرگوں ابتدا سے لے کر اب تک میں بار بار مولوی محمد سعید صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب ذرا ہمت کیجئے اپنا عقیدہ تو کھل کے بتائیے اور جو آپ نے ابھی وہ فتوا لگایا تھا دعا سے روکنے والوں کے متعلق شیطان کا اور وہ فتوا اب ذرا اندازہ لگائیے انہوں نے ہمارے ایک بزرگ کا نام لیا اور غلط انداز سے لیا اب اگر میں کچھ بات کہوں تو ابتدا انہوں نے کی ہے میں پہلے سے یہ کہتا رہا ہوں مولوی مولانا احمد رضا خان یا مفتی احمد یار صاحب بات سنیے بالکل میں کہتا ہوں آپ کا بابا جی مفتی احمد یار کہیے اس کا شیطان ہے جب آپ کہتے ہیں دعا سے روکنے والا شیطان ہے مولوی صاحب اگر ہمت ہے کیوں نہیں کہتے بالکل واضح بالکل واضح لفظ ہے بالکل واضح لفظ بالکل واضح لفظ یہ کہتے ہیں یہ ہاں میں قرآن بھی قرآن آپ نے یوں شور کر کے جان چھڑانی ہے مولوی صاحب آج نہیں آپ چھوٹ سکتے آج آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی آج آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی دیکھیے تو تو بھائی خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش میں اور بیٹھو بھائی میں ابتدا سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو فتوے لگانے کا بڑا شوق ہے آپ نے فتوا لگایا جو دعا سے روکے وہ شیطان ہے میں نے آپ کو کہا اپنے بابا جی مفتی احمد یار کو کہو کہ وہ شیطان ہے ذرا حق ادا کیجیے آئیے ذرا کیوں نہیں کہتے حق کا ذرا اظہار کرے نا کہتے ہیں جی جامعہ امینیہ میں آ کر مجھ سے پڑھو چپ یار کہتے ہیں جامعہ امینیہ میں بات سمجھیں یہ لفظ بھائی خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش ساموس ساموس ساموس ساموس بیٹھیے بھائی بیٹھیے بھائی کب کب کب کب خاموش خاموش خاموش وقال ربكم ادعوني استجب لكم خاموش بھائی خاموش وہ بھائی زیادہ شور نہ پاؤ نہ کرن تیاری کرنے دو وہ ذرا خاموش ہو جاؤ کوئی تیاری کر خاموش خاموش جی چپ کران چپ بھائی چپ خاموش اور یار چپ کرو چپ کرو ندوسلی رسول رسولہ کری دوستو خاموش خاموش بیٹھ جائیے بھائی آرام سے بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے خاموش خاموش دیکھیے میں میں ابتدا سے اب تک ابتدا سے اب تک مولوی سعید اسد صاحب کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب ہمت کیجئے اپنا عقیدہ بتائیے لیکن مولوی صاحب کوئی اپنا عقیدہ واضح نہیں کرتے اور ادھر الٹا فتوا لگاتے ہیں شیطان ہونے کا دعا سے روکنے والوں پہ لیکن جب وہی بات آ کے پڑتی ہے ان کے اپنے گھر میں بابا جی پہ پھر آ کے چپ ہو جاتے ہیں اور دیکھیے انہوں نے ادھر یہ کہتے ہیں دعا جائز ہے میں نے انہیں کہا بتائیے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کوئی ایک چیز بتاتے نہیں اور ہماری تو بھائی بات بالکل صاف واضح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ جنازے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں قطن نہیں قطن نہیں اس لیے خلاف سنت ہے خلاف سنت ہے بات اب سمجھیے ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جی جائز ہے جائز ہے ادھر آیت پڑھتے ہیں مثلا آیت بار بار پڑھ رہے ہیں ادونی استجب لکم اور آگے لفظ ان الذین یستکبرون بیرون عبادتی سید خلون جہنما بتائیے بھائی یہ کہ ایک آدمی جائز کام ہے وہ نہ کرے تو کیا جہنم میں جاتا ہے اور جائز کم کرنا ضروری ہوتا ہے کوئی جائز کم کرنا ضروری ہوتا ہے یہ کہتے ہیں صرف جائز ہے یہ کیا کہتے ہیں صرف کیا ہے جائز ہے جب صرف جائز کہتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں کہ جی جہنم داخرین سید خلون جہنم داخرین کہ وہ آدمی جہنم میں جاتا ہے وہ آدمی کہاں جاتا ہے معلوم ہوتا ہے تو کوئی فرض درجے چیز ہوئی نا ہاں؟ پھر صاف کہو کہ فرض ہے کہتے کیوں نہیں ہو صرف جائز جائز کیوں کہتے ہو ارے بس چلو اپنا عقیدہ تو بتاؤ اور اب کہتے ہیں وہ مسائل فلاطنر حیرانگی ہے یہ جو سائل ہے وہ امت سائل فلا تنہر یہ سائل اور ہے دنیاوی طور پہ محتا تلسباب آ کے ایک آدمی کوئی چیز مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو مت لیکن جنازے کے بعد دعا کے ساتھ اس کا کیا تعلق مولوی صاحب نے بالکل وہ کام شروع کیا ہوا ہے جس طرح ایک حافظ کو یہاں بٹھا دیا جائے نا وہ آیتیں پڑھتا جائے آیتیں پڑھتے جائے یہ نہ دیکھا جائے ان میں زکات کا مسئلہ ہے حج کا مسئلہ ہے کس چیز کا مسئلہ ہے اور کس چیز کا مسئلہ نہیں مولانا صرف آیتیں حافظ لڑکے کی طرح پڑھ لینا کمال نہیں ہے اس آیت کو اپنے عقیدے پہ منتبک کیجیے اگر ہمت ہے اگر ہمت ہے ایک آیت اپنے عقیدے پہ منطبق کر دیجئے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم میں کوئی ضد نہیں ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اور بار بار کہتے ہیں یہ آیتیں ہیں یہ آئے دوستو اگر ان آیتوں کا یہ معنی ہوتا کہ جنازے کے بعد دعا نہیں دعا ہے اگر ان آیتوں کا یہ معنی ہوتا جو یہ کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں تو فکہ کرام کبھی روکتے یار خاموشی اگر اگر ان آیتوں کا یہ معنی ہوتا کہ جنازے کے بعد دعا ہے تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا جس طرح آپ کے اپنے بابا جی فرما رہے ہیں کہ فکہائے کرام نے جنازے کے بعد دعا کرنے سے منع کیا ہے کبھی فکائے کرام منع کرتے انہوں نے قرآن نہیں آتا ہے مولی سیسا بہت آ گیا ہے بابا امر رضا خان نہیں آتا آ گیا ان کے بابا مفتی احمد کو نہیں آتا تھا انہیں آ گیا اگر اگر ان آیتوں سے یہ بات ہوتی ان آیتوں سے بات کے ان آیتوں سے جنازے کے بعد دعا کرنا ثابت ہوتا تو میں کہتا ہوں بالکل برملا کبھی بھی کوئی فقیر اس سے روکتا کبھی بھی روکتا کبھی بھی کوئی نہ کہتا کہ جائز اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا احمد رضا خان سے پہلے ایک آدمی بتائیے جس نے کہا ہو کہ جنازے کے بعد دعا سنت ہے کیا کرو بعض اوقات کچھ آگے سے رکاوٹ آ کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے رکتے ہوئے جہاں پر کچھ اور چیزیں پڑھنی ہے وہاں اگر آپ ہم تلاوت کر دیں تو ہم کہیں گے تیرا یہ قرآن پڑھنا آتا ہو کیا لیکن تیری نماز میں کچھ ہوا قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن تو نے جو پڑھنا قبول نہیں پڑھا یہ وقت اور تھا ماشاءاللہ اسی طرح دعا مانگنا چاہیے لیکن کیا کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ تم جنازے کے اندر ضرور ہوا

ہونے کے میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ مولوی سعید صاحب ہاں کرو کرو شور کرو شاوا مولوی سعید صاحب اب تک اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے اور بچے خاموش خاموش او یار چپ کرو اے کی کر دیو وقت ضائع کر ہو خاموش خاموش نے تو میری واری شور پانا ہے نو اور چاہیے خاموش بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب کوئی ایک آیت ایسی بتا دو جس کے اندر جنازے کا ذکر ہو کہ جنازے کے بعد دعا کیا کرو اب تک مولوی صاحب ایک آیت بتا اب تک ایک آیت ایسی کوئی پیش نہیں کر سکے اور میں نے انہیں کہا ایک حدیث ہی چلو بتا دو کہ نبی پاک نے جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد دفن سے پہلے یوں اجتماعی صورت میں جس طرح تم دعائیں مانگتے ہو اس طرح نبی پاک نے دعا مانگی ہو چلو ایک حدیث ہی وکھا دو تاں بھی اسی منٹ تیار ہے اس تو ود کے اور کوئی گل ہوں اب وہ جو میں نے بعض عبارات خود نہیں پیش کی میں نے ان کے عقیدے کی وضاحت میں ان کے عقیدے کی وضاحت میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کا بابا جی تو کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی چاہیے منع ہے ہم بھی منع کرتے ہیں اس سلسلہ میں میں نے وہ اس کی عبارت پڑی تھی تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فکہ نے روکا ہے نا وہ اس لیے کہ شک نہ پڑ جائے کہ یہ آدمی نماز جنازہ کے اندر ہے یہ بات کہی نا شک نہ پڑ جائے کہ یہ آدمی نماز جنازہ کے اندر ہے اب انہوں نے مانا اگر یہ شک پڑنے والی بات ہو تو پھر دعا مان لیا نا شک اور جب شک پڑنے کی صورت ہو جب شک جب شک پڑنے کی صورت ہو جب شک پڑ جائے کہ یہ آدمی نماز جنازہ کے اندر ہے یہ نماز جنازہ کے اندر ہے یہ اگر شک پڑنے کی بات ہو جائے حالانکہ جنازہ وہ ختم کر چکا ہے لیکن اگر شک پڑنے کی بات ہو تو پھر وہ دعا کرنی نہیں چاہیے اب یہ بھی مان گئے کہ سفیں باندھ کر دعا کرنی نہیں چاہیے اب میں کہتا ہوں مولوی صاحب جو آیتیں آپ پیش کرتے ہیں ان آیتوں کا اگر مانا یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ کرو تو پھر صفے باندھ کر کھڑا کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی ممنوع ہوگا پھر وہ بھی ممنوع کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی ممنوع اور اس کے بعد بھی دعا کرنا کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی جائز ہوگا اور بعد میں دعا کرنا بھی جائز ہوگا لیکن آپ یہ کہتے ہیں شک پڑے تو وقت گویا کہ ممنوع ہوئے تو شک نہ پڑے تو پھر ممنوع شک مان گیا نا اور لا تو سلے میں وہ کہنے لگے جی غسل نہیں تھے دا ذکر نہیں بات ہو رہی ہے جنازے سے آگے دفن تک جنازے کا ذکر پھر دفن کے بعد دعا کرنے کا ذکر اور درمیان میں میں نے کہا تھا اگر دعا کرنے کی بات ہوتی تو نبی پاک روکتے نبی پاک کو روکا جاتا لیکن نبی پاک کو روکا نہیں گیا معلوم ہوا مومن کے جنازہ کے لیے نبی پاک جنازہ پڑا کرتے تھے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کیا اب یہ آیت ایک پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ او میں چاہ جی پیندا نا کچھ چاہ دی چٹکی لو تے انہاں انہوں ترس دین اور یہ لوگ کیوں نہ ترسیں وہ جو لوگ وہ جو لوگ مردوں کے کفن تک کو نہ چھوڑیں مرنے کے بعد بھی وہ یار کرو جو جو مرنے کے بعد بھی مردوں کو نہ چھوڑیں وہ کنجوس بھلا ان کو چاہے کہ چسکی کی کب دے سکتے ہیں فیضا فرقتا دیکھیے جی اب انہوں نے اب انہوں نے ایک آیت پڑی ہے اب انہوں نے ایک آیت پڑی ہے فیضا فرقتا فن سب فیضا فرقتا فن سب دیکھیے ان میں انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہو چپ کرو یار جب تو نماز سے فارغ ہو نماز سے فارغ ہو تو دعا کر نماز سے فارغ ہو تو دعا کر میں کہوں گا یہاں پورے مفسرین میں سے صرف ایک مفسر بتا دو جس نے یہ لکھا ہو کہ جنازے سے فارغ ہو تو پھر دعا اور سمجھنا یہ آیت اس کا ایک معنی ہے کہ اذا فرغتا من الصلاه فن صف دعا اور ایک اس کا معنی ہے اذا فرغتا من تبلیغ الرسالہ تیسرا معنی ہے اذا فرغتا من الفرائض چوتھا معنی ہے اذا فرغتا من التشہد اور پانچواں معنی اذا فرغتا من الجهاد اور چھٹا معنی اذا فرغتا من امر الدنيا چھ معنی چھ احتمال ہیں اور مولوی صاحب چپ یار مولوی صاحب قانون یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال یہ آیت ایسی اور سمجھیے اور سمجھیے اس آیت میں کتنے استعمال چھ استعمال کتنے استعمال اور قانون یہ ہے کہ استعمال بطل الاستدلال استدلال پھر ہو سکتا اور پھر ایک حضرت عائشہ کی روایتی پڑھ دی جس میں نماز کا لفظ ہے کہ نماز کے پاس بعد نبی پاک دعا کرتے تھے بھائی نماز مطلق نماز کے بعد دعا کرنے کا جھگڑا نہیں جھگڑا ہے جنازے کے بعد دعا کرنے کا یہ مولوی صاحب مطلق نماز کی حدیثیں کیوں پڑھتے ہیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنازے والی روایت ان کے پاس کوئی موجود ہو جنازے والی کوئی روایت ان کے پاس موجود ہو اگر موجود ہوتی تو وہ پڑھتے اب میں انہیں ہی بتاتا ہوں کہ عام نماز میں اور جنازہ میں فرق ہے میری بات نہ مانیے اپنے بابا جی آمد رضا خان کی بات مانیے وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں فتاوا رضویہ وہ لکھتے ہیں فتاوا رضویہ فتاوا رضویہ کے اندر لکھتے ہیں مطلق نماز اور جنازہ کے اندر فرق بین ہے فرق فرق آلہ حضرت تو کہے فرق بجن ہے یہ پتہ نہیں کہڑا حضرت ہے جڑا فرق منگا ہی نہیں اور سمجھے اور سمجھے سمجھیے اور ٹائم کا خیال کرو خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش وہ انہوں نے تو اب گورانا ہے انہوں نے وقت گزارنا ہے جو خاموش رہو خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش اچھا جی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ مطلق نماز کے اندر اور نماز جنازہ کے اندر فرق ہے مطلق نماز کے اندر اور نماز جنازہ کے اندر فرق ہے پہلا فرق پہلا فرق کہ مطلق نماز کے اندر پہلی صف افضل اور جنازے کے اندر آخری صف افضل میں نہیں کہتا ان کا بابا جی کہتا ہے دوسرا دوسرا فرق کہ پہلی صف کے بعد پہلی صف پوری ہو جائے تب دوسری صف انسان شروع کر سکتا ہے لیکن جنازہ کے اندر پہلی صف پوری نہ ہو تب بھی دوسری صف شروع ہو سکتی اور تیسرا فرق تیسرا فرق وہ بیان کرتے ہیں کہ عام نماز کے اندر اگر عورت مشتحات انسان کے ساتھ آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اگر جنازہ کے اندر محاذات کا مسئلہ ہو تو نماز ٹوٹتی بابا جی تو کہیں کہ عام نماز میں اور جنازہ میں فرق ہے اور ان کا بیٹا کہ نہیں جی فرق نہیں ہے

cuidado. ¡Órale! مرتے کا یا اللہ دعا منگا سی جی حدیث پھر پڑی پانی وقت اگلی کہ ادھر جدو آئی منگے ہر نماز تو بعد ایک حدیث اندر میں بیان کیتا جنازے کی نماز تو بعد مولا علی واسطے دعا منگی دعا نہیں سکتے میں حیران ہوں بار بار دوست بزرگ دوست دوستو بزرگو بھائیو مولوی صاحب نے اضاف فرغتا میرے پیغمبر تو رو کیوں روا